جب اس نے اپنی باپ اور قوم سے کہا یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم اسے مارے پوجا کے لیے بیٹھے